گئی تو انہوں نے خواہش کی اور دعا کی کہ اے اللہ اس انعام و اکرام میں میری اولاد کو بھی شریک کر دے تو اللہ نے ان کی دعا سن لی جیسا کہ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا ہے وجالنا فی ضرت ہند نبوۃ اول کتاب کہ ہم نے ان کی نسل کو نبوت اور کتاب دی النکبوت آیت ستائیس لیکن اس استثناء کے ساتھ کہ ظالم لوگ اس وعدے میں شامل نہیں ہوں گے اس میں ایک قسم کی ترغیب ہے ان سب لوگوں کے لیے جو اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں کہ اگر وہ دنیا میں عزت اور آخرت میں جہنم سے نجات چاہتے ہیں تو دین اسلام جو دین ابراہیمی ہے اسے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 جن کے التظام کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا ان میں رب العالمین کے لیے خوشو و خضو ہجرت فی سبیل اللہ آگ میں ڈالا جانا ختنہ اور بیٹے کی قربانی سر فہرست آتے ہیں ظالم لوگ میرے اس وعدے میں داخل نہیں ہوں گے ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کو خبر دی ہے کہ ان کی نسل میں ظالم لوگ بھی ہوں گے آیت سے مستفاد ہوتا ہے کہ ظالم لوگ دوسروں کی امامت کے حقدار نہیں ہو سکتے اس لیے کہ امام کو عدل و انصاف والا اور عامل بشریعت ہونا چاہیے اسی طرح اس سے یہ حکم بھی نکلتا ہے کہ امور شریعت کی ذمہ داری کسی ظالم کو نہیں دی جائے گی اس لیے کہ مسلمان اپنے امام کی پیروی کرتے ہیں اور اگر وہ ظالم یا فاسق ہوگا تو اپنے ماتحت لوگوں کو گمراہ کر دے گا